سکتے ہو اور تمہاری تصویر یہ ہے کہ آپس میں بھی تم نفاق پیدا کر رہے شام فلسطین فلسطینوں یا شرمندہ ساحل اچھل کر قرار ہو جائے اور دوسرا ہے غبارہ لوگ رنگ و نصب ہے بالوں پر تیرے تو مرغے حرم اڑنے سے پہلے پر سا ہو جائے یہ ہےت اسلام کی چیز کا یہ وہی چیزیں ہیں تو اگر داری طویل خوب و دش دل نہ مندی با کلو کو سمجھو خش یہ وطن یہ زمین سوائش کی کہ اس کے اندر پتھر مٹی اینٹیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں تیس دن کیا بات ہے برخاست آزرو خاص مٹی سے مٹی سے اٹھ کے اونچا ہو جانا تاج خود آتا در جان پاس تاکہ انسان کی جان اپنے آپ سے ادا ہو جائے مینا گنجت آ کے گس اللہ در حدود ہی نظام چار سو وہ تو کائنات کی اس پوری چار سو کے اندر نہیں سما سکتا کرتا جائے کہ ایک وطن کی چار دیواری کے اندر تم اس کو محبوس کر دو سر کا از خاک برخیزت جو خاک انسان جو ہے یہ گھاس کا پنکھا ہے خاک سے اس میں جدا نہیں کہ وہ ابھرتا ہے لیکن خاک سے ابھر کے ہے خبردار خاک میرے پیارے پاس وہ خاک سے ابھر کے تو اس کا وجود قائم ہوا تو کتنا افسوس ہے کہ پھر یہ ساتھ کے اندر یہ سارا مل کے اپنے آپ کو سنا کر کے آدم بر دمید از آب و گیری رنگ و نم چون گل کشید از آب و گل اس میں شبہ نہیں کہ آب و گل کے ساتھ اس کی نسبت ایک ہے اس لیے کہ اس کا جتنا یہ پیکر ہے وجود کا یہ تو میٹیریل ہے لیکن رنگ و نم کیوں گل کشید از آب و گل اس کا اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے آب و کے ساتھ کہ وہاں سے یہ نمی جو ہے وہ چوس لے اور پھول بن جائے پھول تو آب و گل نہیں ہوتا اگر در آب و گل غلط مدام ہے اگر در تر دی مقام گفت گفت تن کہتے کہ یہ کہتا ہے تن بھی گفت اس کے مانے تن بھی تن گفت تن در خاک در شو بخا کے راہ گزر تن کی تلقین یہ ہے کہ خاک کے روزگار راہ گزر کے ساتھ مل جائے دار شوگن کے معنی ہوتا ہے مل جائے یعنی یہ دنیاوی زندگی تو راہ گزر ہے منزل تو آگے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ راہ گزر کی خاک کے اندر ہی مل جائے گفت جہاں پہنائے عالم رو کائنات کی فراخیوں کو وسطوں کو دیکھو جہاں نظم جو در جہاد ہے ہوش مند مرد ہر بے گانا ہر قید و مند ہر بے خاطے تیرا آئے در درخواست کے از بازاں نیا کارے بوش باز جو ہے وہ چوہوں کا کام ہوتا ہے دلوں کے اندر گھسنا چوہوں کا کام ہے تاریخ غار اور مٹی سے مرد ہور کی کل وستران میں آ جاتا ہے بعض سزا کی پہنائیوں میں اڑتا ہے چوہے کی طرح مٹی کے دل کے اندر نہیں رہتا آن کتے خاکے کے نام عیدی وطن عید کے گوئی مصرو ایران و یمن پانی پلانے جم بھرنا جی اس کا بس میں دیکھا کس طرح سے وطن کی چار دیواریوں سے آگے بڑھ رہا ہے با وطن اہل وطن نسبت بس ایک ریلیٹو سی چیز ہے کہ کتنا کا رہنے والا ہے بس اینی نسبت سے صرف ایک بس اتنی سی نسبت اس کو ہونی چاہیے زان کے کبھی بھی ملت اس لیے کہ وہ ایک قوم جو تم نے بنانی ہے وہ بہرحال وہیں سے پیدا ہوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن اندرونی نسبت اگر داری نظر نقطۂ دینی زمو باریک سر اتنی سی نسبت میں بھی غور تم کرو گے تو بڑی ایک عجیب بات نظر آئے گی اور وہ یہ کہا جائے گا نا کہ بھائی ٹھیک ہے جس خاص سے ایک قوم پیدا ہوتی ہے اس خاص کے ساتھ تو اس کو آ سکتا کہ ایک نسبت رہنی چاہیے وہ کہتا ہے نسبت اتنی ہے گھر کے از مشرق بڑا ہے راستہ بات ہائے شوخ و بے حجاب در تو کبو تابس از سوزے درون تازے قیدے سر کو گھر میں درون واہ واہ یعنی تو خبر کہتے ہیں سورج کو میں مشرق کی نسبت سے اچھا، لیکن وہ اپنے سوزے دروں سے اتنی چمک پیدا کرتا ہے کہ سر کو غرب کی نسبتوں سے بلند ہو جائے بس ملت کو وطن سے اتنی ہے جیسی کہ آفتاب کو مشرق کے جہاں سے وہ تنوع ہوتا ہے واہ واہ وہ بڑی خوبصورت تصویر ہے بڑی خوبصورت تشمیر بردم آج مشرق کے خود جل و مس آفاق را آر بدس ہاں، ہاں، ہاں۔ کیا بات ہے ملت اسلامی کی بیٹا بیٹا کیا کیا چیزیں ناز اس ایک خوبصورت تصویر سے کتنی بڑی بات واضح کر جاتا ہے فطر تش مشرق کو مغرب بری گرچے او از روح نسبت نسبت کو کس طرح سے ختم کر کے رکھ دیا اس طرح کی یہ تو ملوکی ہے جی خاور کے معنی مشرق خاوری اس کو سورج کو کہتے ہیں خاور سورج کو کہتے ہیں مشرق کی وجہ خاوری نسبت ہو گئی اس کی اشتراک و ملوکیت دوسرا اشتراک اس لیے اس کے خلاف ہے کہ اس میں داریت ہے افغانی نے جو ایک پیمپلٹ لکھا ہے رسالہ لکھا ہے کتاب ہے تراکیب وہ ہے رد دہریت میں مادیت اس کا نام ہے رد دہریت میں وہ کتاب ہے وہی اس کا ماسٹر بھی ہے وہی ایک ہی تو تصویر ہے تو اس کا جو اس کا افغانی کا جو پیش کرنے کی چیز ہے وہ رد دہریت ہے اشتراکیت کے خلاف جو جہاں یہ بات کہتا ہے رد دہریت میں کہتا ہے ان کے ہاں جو خدا کا انکار ہے نا یہ صرف اس حیثیت سے اشتراکیت کے خلاف کہہ رہا ہے اس طرح کی جو معاشی نظام ہے اس کے خلاف نہیں کہے گا یہاں یہ کچھ اشتراکیت کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے خدا کے گاڈ لیسنس کے اوپر یہ اس کے خلاف ہے یاد رکھیے گا اس طرح کی معاشی نظام کے خلاف نہیں ہے اور دوسرا خلاف ہے یہ ملوبیت کے بات چاہت نہیں ہونی چاہیے فلانی کے دو ہی پیغام تھے بہریت نہیں ہونی چاہیے ملوکیت نہیں ہونی چاہیے اب دونوں کو یہ لا رہا ہے صاحب سرمایہ از نسل خلیل مارک نسل خلیل خلیم بلیف تھا یو یوبی جو تھا مارک بھی یوبی تھا نا ابراہیم یادو کے بعد جو تھا ابراہیم سے وہی نسل چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم کا پوٹا یادو تھا اس کے بیٹے ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے آج نسل قریب وہ آگے چل کے آپ کہیں گے اس کو کے ساتھ بنی اسرائیل لیکن بنی اسرائیل تو نسل خرید تو کہا جائے گا نا وہ بات اور ہے جو میں بتاتا ہوں جو کہ اقبال کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے اس کے لیے اس کو رد بھی کرتا ہے نا کہ جیسے پولیس مائل لاٹھی چارج کیا جاتی ہے نا لاٹیاں روم بند کے یہ اس قسم کا کرتا ہے اس کو مائل اس لیے یہودیت جو اس کی ہے نا اس کو یہودی کہہ کے نہیں پکارا وہ تو بڑی کام میں نفرت چیز ہو جاتی ہے نا خلیل کے ساتھ ایک محبت کی چیز ہے بعد وہ ٹھیک کہتا ہے یہودی مسئلے سے نہیں سے ہے تو یہ جو سافٹ کارنر ہے نا اس کے دل میں آپ دیکھیں گے اس کی رعایت رکھتا جائے گا جہاں بھی آتا ہے مارک اقبال کو آپ دیکھیں گے اس کو تنقید کرتا ہوا اس کا ایک سافٹ کارنر اس ہے صاحب سرمایہ کیپیٹل اس کی کتاب جو ہے دا کیپیٹل ڈاک کیپیٹل اس لیے وہ صاحب سرمایہ وہ کیپیٹلسٹ نہیں ہے اس کے معنی وہ لکھ لیجیے گا کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کتاب کے مصنف کو کہتے ہیں نا صاحب صاحب تو رام جیسے کو کہتے ہیں صاحب سرمایہ از نسل خلیم یعنی ہاں پیغمبر بے اچھا، پوچھو نہیں کسی دوسری جگہ پیغمبر والے دار کتاب بس بس گاڈ کو بیچنے سے میں نے کہا ہی میں کتنی بڑی چیز ہے صاحب پیغمبری یہ کر دو پیغمبر نہ تمام گفت اپنے متعلق یہ کہا ہے اس نے پیغمبری تو یہ ہے اگر جبرائیل ساتھ آ جائے تو پھر وہ پیغمبر وہ ہو جاتا ہے بے جبرائیل ہو تو پیغمبر ہوتا ہے اصل میں یہ میسج تو بہت بڑا ہے نا انسانیت کے لیے اس کے بعد لیکن بے جبرائیل یہ ہے مقام جہاں آ کے یہ اس کی عظمت شاعری کی اس کی چلتی ہے اقبال کی وہ ہے نا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہمدردی نہ انسان کی بنا کے اوپر اس کا مقام بڑا بلند رکھتا ہے لیکن دوسری تو قرآن ہے آپ نے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا اس کو تو اب دیکھیے دونوں رعایتیں کی چیز خوبصورت رکھتا جا رہا ہے زاں کے حق در بات لے او مزمرس ہاں ہاں اور بات کیا گیا قلب بے مومن دماغ کا اثر اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب اور دماغ دونوں مومن ہو کیا بات ہے سر قلب و مومن اس لیے کہ جو درد ہے انسانیت کا ہے مات جیسا میں سمجھتا ہوں اتنا درد مند دل جو ہے ہمارے اس دور میں شاعری کا ہی کام بند ہے یہ اس کی زندگی آ پڑھ کے دیکھیے زمین تو بہت پر خطے اڑ گئے اس زمین ایک وقت کی روٹی کے لیے دماغ کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا یعنی یہ جو کچھ دیا ہے اس نے بھی کیپٹل کے اندر ہے دنیا کے اندر چند معاشی ہے صاحب معیشت ہے جو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا کہہ گیا ہے بہت ہی قابل تھا یہ شخص لیکن میٹ کے ٹکڑے نہیں در بدر مارا مارا اپنے ذات سے انگلینڈ میں بھی اس لنچ کے اندر جا کے وہ رہ رہا تھا ڈکے مل رہے تھے کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو کبھی اس نے اس جھوپڑی سے نکال دیا کبھی اس نے وہاں سے پھینک دیا یہ لیے لیے پھرتا تھا کوئی چھاپتا نہیں تھا ان چیزوں کو یہ کیفیتیں اس کی ہو رہی تھی ورنہ وہ اگر چاہتا اپنے قلم کے زور سے تو پوچھو نہیں کیا کچھ کما سکتا تو یہ انسانیت کا درد ہے نا جو لیے لیے پھرتا ہے اس کا حق تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کے ان کے ان کے کمیونسٹ سے باہر جو ہے جو اقبال نے اس کو ٹریبیوٹ یہ کیا ہے نا کوئی کسی دوسرے میں آتا نہیں اور اس سے اس کی وسط نظر آتی ہے شخص اپنا ہی اس کا دوسری جگہ سے لایا ہے خود اس کا ہے لیکن چونکہ دوسری جگہ سے کوڈ کیا ہے اس واسطے سے اس کو یہ ہاں جی یہ جی، جی، تو ابھی تو یہ اس کا کر رہا ہے انٹروڈکشن اس کی دے رہا ہے غربیاں گم کردہ ان افلاق رہا در شکم جوئند جانے پاکرا رنگ و بو از تن جانے پا جس وطن کارے اشتراک یعنی لائف کو کسی کو لائف کہنا جو ہے یہ ہے نا تن سے جو مراد لیتا ہے دین او پیغمبرے حق ناشناس پیغمبرے حق ناشناس کیا جا رہا ہے ایک نئی کیٹیگری پہ ہمراہیے نظر دیتی ہے پیغمبر آنا چنا بر مساوا سے شکم دار دستہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ کا اخوت کا مقام اندر دیکھے او در دل نہ ڈر آبو دل دلخ ہاں یعنی انسانیت کو اگر تم نے اخوت سے ایک میں میں ہے تو بھی جیسی ہے تم کے یہاں کی ایک ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر روٹی سب تو ایک جیسی کی تو اخوت ہو جائے گی اور ہم ملوکیت بدن رہا سر بہی دونوں ایک جگہ آ گئے ہیں وہ بھی جسم کو چالتی ہے یعنی خود یورپ کے یہاں کا جو فلسفہ ہے وہ سارا ہی سنسمل لائف کا ہے مٹیریلسٹک کانسیپٹ کا لائف کا ہے محمد روپیے پر بہی سینا بے نور ہو آج دل صحیح دیکھیے صاف کا میں کوئی نہیں ہماری پورا جان لیا <laughs> یہ ہے فرق اور کیا ہے وہ جس میں زمبورے کے بر گم ہی چہر برگر پورا یہ شاید کی مچھی ہے پوروں کو چوستی پھرتی ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑی مشتاق ہے ان کی کیفیت کیا ہے پتیاں چھوڑ دیتی ہیں رس چوس کیا بات اس کی کہہ دیا شاخو ورگو رنگ بوئے گل ہم آہا بر جمال نالا ہے بل گل ہونا یہ کچھ بھی نظر آ رہا ہے التلسم رنگ بوئے او گزر التلسم رنگ بوئے او گزر ہاں جی التبس تلس جی. تبسم اس لیے کہہ دیا ہے کہ اوپر وہ کہتا ہے نا کہ شاخ و رنگ و بو وہ گول ہما لیکن اس کے اندر وہ جو روح ہی نہیں رہی تو جب وہ ایسی رہ جائے کہ نظر تو وہی آئے حتیٰ بل بل بھی اس کے اوپر فرشتہ بھی ہو رہی ہو تو اس کو کمیشن کہا ہے یہ ہے جی اس کی چیز ٹھیک ہے واؤنگ دیر ہونی چاہیے سر کے سورج گو ڈرما گزر مرگے باطن گھر کے دیدن مشکل ہے ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ مرگے باطن یہ مرد ظاہر دیکھنے میں تو بڑا آسان ہے مرگے باطن گھر کے دیدن مشکل ہے کیا بات کہا گیا صاحب مرد باطن گھر کے دیدن مشکل گم مہا او رات دیکھتے ہیں مرد باطن اس گل کی کیا بتایا گیا جس میں سے وہ شہد کی مکھی مچھی کے لے گئی ہے سارا اس کا جو رنگ اور اس کی پتیاں اور اس کا یہ سب اسی طرح سے ہے حتیٰ کہ فریب کھا رہی ہے بلبل بھی اس کے اوپر ہے ہے نا یہ لیکن یہ مرگ باطن ہے مرگ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر پولوشن باقی نہ اس کے اندر ہے مرگ باطن ملوکیت جن قوموں میں آتی ہے وہاں مرگ باطن ہو جاتی ہے جب دونوں آ گئے اس تو مدو ہر دو جا جان ہو نا شکے ان کی حالت بھی بتا رہا سبور اطمینان نصیب ہی نہیں ہے ہر دو جذبہ شناس آدم کرے جذبہ شناس آدم کرے زندگی ایرا خروج <laughs> کیا کیا ہے حضرت فراج یہاں ساری چیز انار کی روس کے معنی بغاوت ہے انار کی بلکہ بغاوت بھی نہیں انار کی کے معنی میں کوئی یاد کرا ہمارے انار کی انار کی انار کی انار کی انار کی کیا ہو نا کلیسا نہ ہوا تو زندگی میرا فروغ ہمارا خراج لے جاؤ درمیان ہی دسنگ آدم لانچ بچارے کا اتنا سا نرم و نازک اس کا ان دو شکتی کے پاسوں کے اندر کس رہا ہے عید کا علم و فن عرب شکست اس طرح کی اور جانا جتن نارا چین کو لے جا اس راجیت کے متعلق تو پھر یہ اس نے کہا تھا کہ یہ خدا نانے بے جانے برد اس براجیت اس کے متعلق کہا ہے ہاں گرد جانا دیتا ہر دو راہ در آب و گل ہر برا تن روشنو تاریخ دل اور اس کے خلاف زندگانی سوختن با ساختن ہا دیکھا ڈسٹرکشن کے ساتھ کنسٹرکشن کیسے آئی ہے سوختن با ساختن ڈر گلے گلے انداختن یہ ہے زندگی وقت جتنی جتنے غریب ہیں جتنی اسی بھوکی ہے ساری مدد تو لے رہی ہیں اس کی تو انسان کو اگر یہ منزل مقصود یہ بتا دی جائے تو اٹریکشن تو بڑی ہے نا اس کے اندر بڑا فریب ہے روٹی دینا لیکن روٹی کو مقصود ہے یاد سمجھ لینا تو بہت بڑا فریب ہے یہ ہے زندگی مٹی مٹی کے اندر ایک دل پیدا کر دینا ہے یہ چیز یہ ہے انسان دل ڈال دینا مٹی کے اندر دل ڈال دینا جو ہے یہ ہے زندگی ہے جی وہ دل وہ سارا کچھ جو سے جو ساز دارہ سمر وہ دل کو لیتا ہے نا یہ کے معنی ہو گئے نا کہ فزیکل لائف سے اپارٹ فرام دیٹ جو انسان کے اندر اور شہ ہے اس کو دل سے اس کی تعمیر کیا پرسنالٹی اس کے کہہ دیجیے جس کو وہ نقصت کی ہے روح نہ کہا ہے وہ وہ چیز ہے نا جس کو دل یہاں کا بھی کر دیا ہے اچھا جی بس کریں گے بڑا خوبصورت ہے یہ بڑا خوبصورت ہے سارا دین کا نچوڑ اس کے اندر آیا ہے پاشا کا جو ہے ہیں جس کو یا چھوڑ دیں نہیں ہے تو وہ بات کس میں کوئی چیز فلسفے کی نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں کا تو سمجھا ہوا ہے کہ اتنا قرآن کو سمجھ گئے ہوئے ہیں کہ جو اسلام کو سمجھ گئے ان کے لیے تو بات بڑی آسان ہے اور ہم نے تو اس کو دہرایا ہوا چاہتا تھا لیکن ہے اس کے اندر وہ دین کا نچوڑ اس چھوڑ چھوٹے آج ہم صفحہ ستر کے آخر میں آ گئے جمال الدین افغانی کا پیغام یہاں سے ختم ہوا اور اس کے بعد سعید حلیم پاشا کا پیغام آئے گا اور اس میں اقبال نے مغرب کا میٹیریلسٹ جس آف لائف اور دین کا نظریہ جو ہے ان دونوں کو اس کا تقابل دیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ ان کے انتظار سے کس طرح سے اسلام کا فیولہ تیار ہوتا ہے بڑا اہم پیسج ہے اس کے اندر اس لیے ہم اسے اگلے درس تک اٹھا رکھتے ہیں آج کا درس یہی ختم کر دیتے ہیں